عبد الرحمٰن بن عابس نے بیان کیا کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت انہا ترمی بشرن کل قصری یعنی وہ انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل کے متعلق پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تین تین ہاتھ کی لکڑیاں اٹھا کر رکھتے ہیں ایسا ہم جاڑوں کے لیے کرتے تھے تاکہ وہ جلانے کے کام آئیں اور ان کا نام قصر رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4932